پچھلی نشست میں یہ گفتگو کی تھی کہ اس سلسلے کو شروع کرنے کی بنیادی وجوہات کیا آج گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو ہم میں بھیجا صلی اللہ علیہ اور اپنا کلام اپنے نبی پر نازل فرمایا مقصد یہ تھا کہ نبی اس کو پڑھنا سمجھنا سمجھانا عمل کرنا یہ سب کچھ اور عملی طور پہ اپنی زندگی پہ اس کو لاگو کر کے نبی دکھائے بنیادی مقصد اسی لیے قرآن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں ایک ہے تلاوت آیات ایک ہے تعلیمی کتاب ایک ہے حکمت کی تعلیم اور ایک ہے لوگوں کا تزکیہ تو چار ذمہ داریاں ہیں اس کی تفصیل ہمیں سورہ البقرہ میں سورہ آل عمران میں اور سورہ جمعان کے اندر مل جاتی ہے اچھا ہم لوگ عام طور پہ مثلا تلاوت پہلی جو ذمہ داری ہے اس کو لے لیں تو عام طور پہ ہم تلاوت کا مطلب قرآن پڑھنا لیتے ہیں جبکہ اصل میں تلاوت کا مفہوم جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ وسیع ہے بنیادی طور پہ اگر صرف پڑھنے کی بات کریں تو جو وہ کرت کا لفظ ہے وہ زیادہ مناسب لفظ ہے علاوت کے اندر پڑھنا بھی شامل ہے اور عمل کرنے سے متعلق جو معاملات ہیں وہ بھی تلاوت میں ہی شامل ہے اس لیے تلاوت کے اندر اگر اس کے وسیع مفہوم کو لیا جائے تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس میں قرآن سنانا بھی شامل ہے اس میں قرآن پڑھانا بھی شامل ہے قرآن پڑھنا بھی شامل ہے عوامر کی تعلیم بھی اسی میں شامل ہے اور نواحی سے منع کرنا بھی اسی میں شامل ہے تو تلاوت وہ صرف پڑھنے والا مفہوم نہیں ہے تلاوت سے کہیں زیادہ تلاوت میں پڑھنے کے علاوہ بہت سی چیزیں شامل ہیں اور وہ اس کے اندر ذمہ داری میں آ جاتی ہے اچھا پھر جب ہم کہتے ہیں تعلیم کتاب کیونکہ عام طور پہ ہمارا خیال یہ ہے کہ تلاوت پڑھنا پڑھانا اور تعلیم کتاب کے اندر جو باقی عوامل کی تعلیم وغیرہ عام ہمارا خیال یہی ہے لیکن اصل میں یوں نہیں ہے جو تعلیم کتاب ہے اس کے اندر پھر آیات کی تشریح آ جاتی ہے اور احکام کی عملی تفصیل جزی تفصیل کون سی چیز زیادہ اہم ہے کون سی چیز ذرا کم اہم ہے فرائض و واجبات کی وضاحت یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ تعلیم کتاب میں آ ہیں تیسری جو ذمہ داری ہے حکمت کی تعلیم اس کے اندر پھر دانائی بصیرت معرفت احکام اور عوامر کے جو اسرار رموز ہیں وہ اس میں آ ہیں اور جو تزکیہ ہے تزکیہ کے اندر نفس کو غلط رجحانات سے ہٹانا اور نیکی کے راستے پہ ڈالنا لیکن ذہن میں رکھیں تزکیہ جو ہے وہ علمی بھی ہوتا ہے عملی بھی ہوتا ہے باطنی بھی ہے ظاہری بھی ہے جسمانی ہے روحانی ہے انفرادی ہے اور اجتماعی بھی ہے سو اس کے اندر خالی یہ کہ انفرادی ایک شخص دو شخص کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ معاشرے کے لیول پر بھی جو ہے تزکیے کی بات اس کے اندر شامل ہے تو یہ بھی کوئی بالکل محدود سا ایک ہمارے ہاں جو سمجھ لیا گیا ہے وہ نہیں ہے اس سے کہیں زیادہ اچھا اس کے علاوہ قرآن نے اللہ کی محبت کا درس دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا بھی حکم کیا ہے اب یہاں پہ نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ سے محبت کیا ہے کیسے کی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع اسی وقت ہو سکتی ہے جب پتہ چلے کہ آپ نے کب کیا فرمایا کب کیا کیا تو یہ ساری باتیں جب تک نہیں ہوں گی تب تک ہم صرف قرآن کی مدد سے تزکیہ کے راستے پر نہیں چل سکیں گے اور یہ چاروں ذمہ داریاں جو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک نے سونپی ہے سونپی ہے ان کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہم اس کے حساب سے اس لحاظ سے آگے نہیں چل سکتے اسی لیے یہ جو لفظ حدیث ہم استعمال کرتے ہیں حدیث میں تین چیزیں شامل کی گئی ہیں ایک تو شامل کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کہ آپ نے کیا فرمایا دوسرا آپ کے افعال کہ آپ نے کیا کیا ہاں اس میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ سیاق و سباق کیا ہے کس مقام پہ کیا فرمایا کس مقام پہ کیا فرمایا کئی بار مختلف سیاق و سباق کے ساتھ ایک ہی بات کو مختلف انداز میں استعمال کیا گیا وہ پھر جیسے جیسے وقت آئے گا آگے تفصیل سے گفتگو کریں گے اور تیسری چیز اس کو ہم کہتے ہیں تقریر اچھا ہمارے یہاں تقریر کا مطلب آپ کو پتا ہے کچھ اور لیا جاتا ہے کہ جی کھڑے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے اور تقریر کریں سب لوگ سن رہے ہیں لیکن جب حدیث کی بات کرتے ہیں اور دینی علوم کی بات کرتے ہیں اور شرعی علوم کی بات کرتے ہیں تقریر کا یہ مطلب نہیں ہے تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی ایسا کام کیا جس کو آپ نے منع نہیں کیا وہ تقریر ہے تو ایسی تمام روایات جن سے آپ کے ایک تو اقوال کا پتہ چلے دوسرا افعال کا پتہ چلے اور تیسرا یہ پتا چلے کہ کسی موقع پہ آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے منع نہیں فرمایا یعنی تقریر کا پتہ چلے ایسی تمام روایات کو ہم حدیث میں شمار کرتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب معاملات جو ہے وہ آگے چلے اور معاشرہ ظاہر ہے کہ آگے بڑھا دین اسلام جو ہے اس کی تبلیغ ہوئی صحابہ مجمعین عرب سے باہر نکلے عجب کی طرف گئے ایران فتح ہوا اور علاقوں میں گئے تو بہت سی نئی نئی چیزیں سامنے آئیں جس کی بنیاد پر پھر صحابہ علیہ مجمعین نے اجتہاد کیا اور اقوال افعال اور تقریر کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ فیصلے کیے اب اب یہی تین چیزیں پھر اب صحابہ پر بھی لاگو ہو ان کے بھی اقوال بھی ہیں ان کے بھی افعال بھی ہیں اور ان کی تقریر بھی اچھا اس کو ہمارے یہاں تو خیر عام طور پہ شمار کر لیا جاتا ہے لیکن عام طور پہ ہم اس کو حدیث میں شمار نہیں کرتے ہیں عام طور پر اس کو ہم اقوال صحابہ کہہ سکتے ہیں افعال صحابہ کہہ سکتے ہیں آثار صحابہ کہہ سکتے ہیں بہت سے بس خبر کی بات کر سکتے ہیں خالی روایت کہہ سکتے ہیں لیکن ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو ہیں مطلب اگر حدیث کی کسی کتاب کو لے لیں کسی مستند کتاب کو لے لیں اس کے اندر کوئی فیل ہے کسی صحابی کا تو اس کو بھی بطور عوام جو ہے وہ حدیث لے لیتی ہے لیکن حدیث اگر بنیادی طور پر بات کی جائے تو صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیل آپ کا قول اور آپ کی تقریب اس کو بنیادی طور پر اچھا پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ چونکہ جب باہر نکلے تو بہت سے نئی نئی چیزیں سامنے آئیں بہت سے معاملات میں اجتہاد کی ضرورت پیش آئی رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فیصلے کیے اور آگے پھر لوگوں کو سکھایا تو وہ جو چار ذمہ داریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کا وسال مبارک ہو گیا تو وہ چار ذمہ داریاں پھر آگے صحابہ نے لی آپ نے بھی تلاوت کی آپ نے بھی تعلیم حکمت تعلیم کتاب کی بات کی آپ نے تعلیم حکمت کی بات کی آپ نے تزکیہ کی طرف توجہ دی صحابہ نے مختلف نے انہوں نے آگے لوگوں کو سکھایا تو ہم وہ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں تابعی تو صحابہ سے تابعین نے سیکھا تابعین سے تبا تابعین نے سیکھا اور پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا اچھا لیکن ہوا یوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ تو بیرونی سازشیں ہوتی ہی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوتی ہیں وہ ہمارے یہاں تو ہم کہتے ہیں کانسپریسی تھیری ہے جی پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے لیکن کچھ ہوتی تو ہے اس میں کوئی شک نہیں کچھ اپنے اندر سے بھی وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار پیدا ہو جاتے ہیں تو بہت سے لوگوں نے روایات گھڑنی شروع کی اچھا اس میں بہت سی وجوہات تھی کسی نے اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے کھڑی کسی نے حق میں وقت کو خوش کرنے کے لیے گھڑی کہ جی وہ ایک ساتھ وہ بادشاہ کو جو جو بھی خلیفہ میں تو خیر لفظ خلیفہ راشدین کے بعد کسی کو لفظ خلیفہ چل سیاسی خلیفہ کہہ لیں خلیفہ جو تھا وہ کبوتر اڑایا کرتا تھا تو ان صاحب نے خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے روایت کر دی کہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیا کبوتر کو اڑانا اور کچھ نے اپنے خیالات کی ترویج کے لیے اس کو بڑھانے کے لیے اپنی روایات کو آگے لے کے چلنے کے لیے مثلا بہت سی ایسی روایات ہیں جن کا تعلق بنیادی طور پر جو اس وقت عرب میں جاہلیت زمانہ جاہلیت سے جو کچھ عقائد چلے آ رہے تھے ان کو مزید آگے یہ دیکھنے کے لیے کہ چلتے رہیں کوئی ان کو ہوگا فائدہ ذاتی یا کیا تھا میں اس میں کوئی ہم کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے انہوں نے اس کے لیے روایات بھر دی مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے پہلے جو زمانے جاہلیت جس کو ہم کہتے ہیں ایک ذہن میں رکھے جاہلیت کا مطلب یہ نہیں وہ جاہل تھے جاہل نہیں تھے وہ لوگ یہ میں ذہن میں رکھے ہاں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس کو موجود تھے بڑے بڑے شاعر حضرات بڑے بڑے قابل لوگ موجود تھے جاہلیت ہے اس معاملے میں کہ جیسے ایک میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مثلا غیرت ہے غیرت بھی ایک حد سے جب زیادہ بڑھ جائے تو وہ جاہلیت میں بدل جاتی ہے ایک مثال اور جاہل ہونے کا پڑھے لکھے ہونے سے یا پڑھے لکھے نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ کمال کے جاہل <laughs> تو تو زمانہ جاہلیت کی بہت سی ایسی چیزیں یہ چیز منحوس ہے یہ چیز سہد ہے اس میں یہ ہوتا ہے فلاں دن یہ ہوتا ہے فلاں مہینے میں یہ ہوتا ہے ایسی بہت سی چیزیں پیچھے سے چلی آ رہی تھی جنہوں نے بعد میں روایات کی شکل اختیار کر اس پہ ہم آگے چلیں گے تو مزید تفصیل سے بات کریں گے اچھا کچھ لوگوں نے بڑی اچھی نیت کے ساتھ روایتیں گاڑی انہوں نے کہا جی کوئی ایسی روایات گھڑی جائے جن سے لوگوں میں عبادت کا شوق پیدا ہاں، ہو ان میں کیفیت پیدا ہو ہاں. ان کے اندر خلوص پیدا ہو لیکن اس کے لیے بھی لوگوں نے گھڑی لیکن اس سارے معاملے کے آگے پھر ہمارے محدثین ہمارے آئمہ یہ سارے لوگ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ایک پورا نظام ترتیب دیا روایات کو جانچنے کا اور وہ روایت وہ جو نظام ہے وہ اس کو بڑا سخت رکھا مثال کے طور پر بڑی مشہور ایک وہ واقعہ مشہور ہے آپ نے بھی سنا ہوگا کسی محدث کے بارے میں کہ انہیں پتا چلا کہ بھی فلاں علاقے میں فلاں شخص کے پاس ایک حدیث موجود ہے تو صرف اس ایک حدیث کو سننے کے لیے وہ اس کے پاس وہاں جی، چلے گئے جی، جی۔ اور انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص جو ہے نا وہ گدے یا گھوڑے یا کوئی جو بھی جانور تھا اس کو آگے سے گھاس دکھاتا ہے اور اس بیچارے سے جانور سے چلا نہیں جا رہا تو وہ گھاس دے کے کھانے کے لیے تھوڑا سا آگے جاتا تھا تھوڑا سا پیچھے ہو جاتا ہے تو وہ پھر تھوڑا سا آگے ہوتا ہے تو تھوڑا سا پیچھے ہو جاتا ہے اس طریقے سے وہ اس جانور کو چلا رہا ہے لالچ کے تو آپ وہیں سے پلٹ کر اتنا بڑا سفر بھی کیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ صحت اس لی جائے ایک مثال ہے اس طرح بہت سخت پیمانہ رکھا محدثیل پڑے تو وہ جو نظام ہے وہ نظام کیا ہے اس پہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے ان شاء اللہ اچھا لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ محدثین نے اپنی کتب میں ایک تو ذہن میں رکھے ہمارے یہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے سیاح ستا کہ جی صحیح چھ کتابیں ہمارے جو علماء ہیں پاک و ہند کے وہ ذرا جو ذرا سمجھدار ہیں اس کو صحیح چھ کی بجائے صحیح ترین چھ کہہ دیتے ہیں اچھا یہ بھی میں بات بتا دوں کہ اگر تاریخ میں آپ دیکھیں تو تاریخ میں سیاح کی اصطلاح نہیں استعمال ہوتی ان کو کتب ستا کہا جاتا تھا یا کب تاریخ میں سیاح ستا بنا اب یہ اللہ بہتر جانتا میری نظر سے اس کی کوئی تفصیل گزری نہیں ہے یہ کتب ستا تھی اور ان کتب ستا میں بھی اختلاف رائے ہے ہم جن کتابوں کو چھ کہتے ہیں بہت سے لوگ ان کو چھ نہیں کہتے ہیں اس میں تین پیمانے موجود ہیں تین سیٹس کہہ لیں آپ موجود ہیں ایک گروہ کہتا ہے یہ ہے کتب ستا دوسرا کہتا ہے یہ ہے کتب ستا تیسرا کہتا ہے یہ ہے کتب ستا تو یہ ایک بڑی واضح میں بات عرض کر دوں صحاح ستا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں کوئی غیر صحیح روایت ہے ہی نہیں بلکہ صحاح ستا میں بے تحاشا کتابوں کے اندر بہت سی کتابوں کے اندر بہت زیادہ غیر صحیح یعنی جس میں حسن بھی شامل ہے یہ بھی ہم بات کریں گے کیا ہوتا ہے موضوع یعنی جس کا پتہ کہ گھڑی ہوئی ہیں اور جھوٹی ہیں وہ بھی شامل ہیں ضعیف بھی شامل ہیں ضعیف اردو میں کہہ دیتے ہیں لیکن زیادہ تر کتابوں کے اندر محدثین نے ان کو جب درج کیا تو ساتھ بیان بھی کر دیا ہے کہ بھئی یہ صحیح ہے یہ حسن ہے یہ غریب ہے یہ جو بھی اور اصطلاحات ہیں جن پہ ہم گفتگو کریں گے بیان کیا ہے ہمارا مسئلہ جو کہ ہمارے علماء بھی ہم ہمارے یہاں یہ کام کر رہے ہیں ہمارا طرز عمل اس سلسلے میں بڑا عجیب سا ہے وہ یہ کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ روایت فلاں کتاب ہے اب وہ فلاں کتاب میں جو روایت ہے وہ انہوں نے کیوں درج کی محدثین سے اگر سوال کیا جائے تو اس قسم کا جواب ملتا ہے کہ اس لیے درج کی کہ عوام کو بتایا جا سکے کہ یہ روایت ہے اور ساتھ میں ہم نے لکھ دیا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ صحیح نہیں ایک وجہ یہ بھی ہے پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت سے ہمارے جو محدثین تھے وہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ کلیکٹرس تھے تو کلیکٹر نے اور انالیسز کر کے تجزیہ کر کے اس کی صحت اور اس کے رابطوں کی چھان پھٹک وہ ایک علیحدہ گروہ ہے محدثین کا وہ جنہوں نے صرف اکٹھی کی ہیں وہ علیحدہ گروہ ہے یہی معاملہ مفسرین میں بھی ہے تفسیر کی کتابوں میں بھی ہے آپ کو ضعیف روایتیں ملیں گی آپ کو موضوع روایتیں ملیں گی بہت سو نے تذکرہ کر دیا کہ یہ موضوع ہے بہت سو نے تذکرہ نہیں کیا کہ یہ موضوع ہے ویسے بھی کتابیں بالکل عوام کے لیے تو تھی نہیں یہ تو اپنے آگے شاگردوں کو پڑھانے کے لیے تھی اور جب وہ پڑھاتے تھے تو ساتھ ساتھ بتا دیتے تھے کہ یہ اس کے اندر اس روایت کی یہ صحت ہے اس میں یہ یہ رابی ہے اس رابی کے بارے میں یہ الزام ہے اور ہم اس الزام سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں تھیں لیکن ہمارا طرز عمل آج جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا وہ جو احتیاط ہمارے محدثین کیا کرتے تھے اور ہمارے آئمہ نے ان چیزوں کے خلاف جن چیزوں کے خلاف کھڑے ہو کے انہوں نے اسٹینڈ لیا ہم نے وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک طرف کر دی ہیں اور آج ہم اسی چیز کو لے کر چل رہے ہیں فلاں کتاب نے لکھا ہے فلاں کتاب نے لکھا ہے فلاں محدث نے بیان کیا ہے یہ نہیں ہم سوچتے کہ اس محدث نے شاید ساتھ یہ بھی لکھا ہوگا یہ قابل بھروسہ نہیں ہے اس محدث نے یہ بھی لکھا ہوگا یہ گھڑی ہوئی ہے اس محدث نے یہ بھی لکھا ہوگا یہ ضعیف ہے ترمزی کی بات کر لیجیے تو ترمزی شریف میں بے انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے فلاں فلا رابی جو ہے اس پہ یہی الزام ہے اور یہ حدیث جو ہے اس کی یہ صحت لیکن ہمارے یہاں تاجہ ہے بات ختم تو یہ اچھا زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ عوام تو چلو اس کو اس علم کا اتنا اندازہ نہیں ہے لیکن جب علماء بھی یہی کام کرتے ہیں تو پھر معاملہ جو ہے وہ شدید بگاڑی کی طرف چلا جاتا ہے تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے اور ہم تفصیل سے اس بات پہ گفتگو کریں گے کہ جی کس طریقے سے ہمیں اندازہ لگایا جائے یہ اندازہ لگایا جائے کہ یہ روایت استعمال کرنی ہے نہیں کرنی ہے پھر ہم نے پچھلی دفعہ فضائل میں استعمال کی بات کی تھی تو فضائل میں بھی کب استعمال کرنی ہے کون سی استعمال کرنی ہے کون سی استعمال نہیں کرنی ہے اس سب چیزوں پہ اس سب پہ ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ اللہ علیہ خیر کر کے سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت رحمت